توبہ و استغفار کے آداب توبہ کی قبولیت سے کبھی مایوس نہ ہو کیسے ہی بڑے بڑے گناہ ہو گئے ہوں توبہ سے اپنے نفس کو پاک کیجیے اور خدا سے پر امید رہیے مایوسی کافروں کا شیوا ہے مومنوں کی تو امتیازی خوبی یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور کسی حال میں خدا سے مایوس نہیں ہوتے گناہوں کی زیادتی سے گھبرا کر مایوسی میں مبتلا ہونا اور توبہ کی قبولیت سے نا ذہن و فکر کی تباہ کن گمراہی ہے خدا نے اپنے محبوب بندوں کی یہ تعریف نہیں فرمائی ہے کہ ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا بلکہ فرمایا ان سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے صفائی سے ان کا اعتراف کرتے ہیں اور خود کو پاک کرنے کے لیے بے چین ہوتے ہیں اور اگر کبھی ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو مان انہیں خدا یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور خدا کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہو اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر ہرگز اصرار نہیں کرتے اور دوسرے مقام پر فرمایا فی الواقع جو لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح روش کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں قرآن پاک میں خدا نے اپنے پیارے بندوں کی یہ امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ سحر کے اوقات میں خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں اور مومنوں کو تلقین فرمائی ہے کہ وہ توبہ و استغفار کرتے رہیں اور یہ یقین رکھیں کہ خدا ان کے گناہوں پر افو و درگزر کا پردہ ڈال دے گا اس لیے کہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور اپنے بندوں سے انتہائی محبت کرنے والا ہے قرآن میں شاد ہے اور اپنے پروردگار سے مغفرت چاہو اور اس کی آگے توبہ کرو بلا شبہ میرا رب بڑا ہی رحم فرمانے والا اور بہت ہی محبت کرنے والا ہے خدا کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یہ یقین رکھیے کہ میرے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں خدا کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شمسار ہو کر خدا کے حضور حضوراتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے قرآن کا ارشاد ہے اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا وہ بہت ہی معاف فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شمساری ساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو اسے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھے خدا اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک ان کی سانس نہیں اکھڑتی البتہ سانس اکھڑنے کے بعد جب انسان دوسرے عالم میں جھانکنے لگتا ہے تو توبہ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے مگر سانس اکھڑنے سے پہلے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو اندھیرے کنویں میں دھکیل کر اپنی دانست میں انہیں ختم کر دیا گویا نبی کے قتل کا گناہ کر بیٹھے اور ان کا کرتا اون میں رنگ کر اپنے باپ یعقوب کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگے کہ یوسف مر گئے اور ان کو بھیڑیے نے اپنی غذا بنا لیا لیکن ایسے عظیم گناہ کا ارتکاب کرنے کے کئی سال بعد جب ان میں اپنے جرم کا احساس ابھرتا ہے اور وہ شمسار ہو کر اپنے والد سے درخواست کرتے ہیں کہ ابا جان ہمارے لیے خدا سے دعا کیجیے کہ خدا ہمارے گناہ کو معاف فرما دے تو خدا کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ کر انہیں مایوس نہیں کرتے کہ تمہارا گناہ بہت عظیم ہے اور اس عظیم ترین گناہ پر اب برسوں گزر چکے ہیں لہذا معافی کا کیا سوال بلکہ وہ ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں ضرور تمہارے لیے اپنے پروردگار سے دعائیں مغفرت کروں گا اور انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ خدا ضرور تمہیں معاف فرما دے گا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ درگزر کرنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے ان سب نے کہا اے ابا جان ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے واقعی ہم بڑے خطا کار تھے حضرت یعقوب نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور معافی کی دعا کروں گا اور وہ تمہیں ضرور معاف فرما دے گا یقیناً وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مایوسی کی تباہی سے بچانے کے لیے صحابہ کو ایک عجیب و غریب قصہ سنایا جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن عمر کے جس حصے میں بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچے دل سے خدا کے حضور گڑ گڑائے گا تو وہ اپنے دامن مقبرت میں ڈھانپ لے گا اور کبھی نہیں دھتکارے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک شخص تھا جس نے ننانوے خون کیے تھے اس نے لوگوں سے معلوم کیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے لوگوں نے اس کو ایک خدا رسیدہ راہب کا پتا دیا وہ اس راہب کے پاس گیا اور بولا حضرت میں نے ننانوے خون کیے ہیں کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے راہب نے کہا نہیں تمہاری توبہ قبول ہونے کی اب کوئی صورت نہیں یہ سنتے ہی اس شخص نے مایوسی میں اس راہب کو بھی قتل کر دیا اور اب وہ پورے سو افراد کا قاتل تھا اب اس نے پھر لوگوں سے دریافت کرنا شروع کیا کہ روئے زمین میں دین کا سب سے بڑا عالم کون ہے لوگوں نے اس کو ایک اور راہب کا پتا دیا اب وہ توبہ کی غرض سے اس راہب کی خدمت میں پہنچا اور اس کو اپنی حالت بتاتے ہوئے کہا حضرت میں تو سو قتل کیے ہیں یہ بتائیے کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اور میری بخشش کا بھی کوئی صورت ہے راہب نے کہا کیوں نہیں بھلا تمہارے اور توبہ کے درمیان میں کون سی چیز ریکارڈ بن سکتی ہے تم فلاں ملک میں جاؤ وہاں خدا کے کچھ برگزیدہ بندے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں تم بھی ان کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگ جاؤ اور پھر کبھی اپنے وطن میں لوٹ کر نہ آنا کیونکہ اب یہ جگہ دینی لحاظ سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے یہاں تمہارے لیے توبہ پر قائم رہنا اور اصلاح حال کی کوشش کرنا بہت مشکل ہے وہ شخص روانہ ہوا ابھی آدھے راستے تک ہی پہنچا تھا کہ موت کا پیغام آ گیا اب رحمت کے فرشتے باہم جھگڑنے لگے رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ گناہوں سے توبہ کر کے اور خدا کی طرف متوجہ ہو کر ادھر آیا ہے عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں ابھی اس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہے یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک فرشتہ انسان کی صورت میں آیا ان فرشتوں نے اس کو اپنا حکم بنا لیا کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی فیصلہ کر دے اس نے کہا دونوں طرف کی زمین ناپو اور دیکھو کہ وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں سے یہ شخص آیا ہے یا وہ جگہ یہاں سے قریب ہے جہاں اس شخص کو جانا تھا فرشتوں نے زمین کو ناپا تو وہ جگہ قریب نکلی جہاں اس شخص کو جانا تھا اور جاتے ہوئے راہ میں فرشتہ رحمت نے اس کی روح قبض کر لی اور خدا نے اس کو بخش دیا صرف خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے اسی کے حضور گڑگڑائیے اور اسی کے سامنے اپنی آجزی بے کسی اور قطاکاری کاری کا اظہار کیجیے عز و انکساری انسان کا وہ سرمایہ ہے جو صرف خدا ہی کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے اور جو بد نصیب اپنے عز و احتیاج کا یہ سرمایہ اپنے ہی جیسے مجبور و بے بس انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو پھر اس دیوالیے کے پاس خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا اور وہ ذلیل و رسوا ہو کر ہمیشہ کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے اور کہیں عزت نہیں پاتا خدا کا ارشاد ہے اور آپ کے پروردگار گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو فوراً پکڑنے لگے تو عذاب بھیج دے گا مگر اس نے اپنی رحمت سے ایک وقت ان کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور یہ لوگ بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے اور سورہ شورا میں ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو دراصل انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ و فلاح کا ایک ہی دروازہ ہے اس دروازے سے جو دھتکار دیا گیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور محروم ہو گیا مومنانہ طرز فکر یہی ہے کہ بندے سے خواہ کیسی بھی گناہ ہو جائیں اس کا کام یہ ہے کہ وہ خدائی کے حضور گڑ گڑائے آئے اور اسی کے دامن پر اپنی ندامت کی آنسو ٹپکائے بندے کے لیے خدا کے سوا کوئی اور دروازہ نہیں جہاں اسے معافی مل سکے حد یہ ہے کہ اگر آدمی خدا کو چھوڑ کر رسول کو خوش کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو خدا کے دربار میں اس کی اس کوشش کی کوئی قیمت نہ لگے گی اور وہ دھتکار دیا جائے گا رسول بھی خدا کا بندہ ہے اور وہ بھی اسی در کا فقیر ہے اسے بھی جو عظیم مرتبہ ملا ہے اسی در سے ملا ہے اور اس کی عظمت کا راز بھی یہی ہے کہ وہ خدا کا سب سے زیادہ آجز بندہ ہوتا ہے اور عام انسانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خدا کے حضور گڑاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لوگوں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ مجھے دیکھو میں دن میں سو سو بار خدا سے مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہوں منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقین آپ کے سامنے خسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو خدا ہرگز ایسے بے دینوں سے راضی نہ ہوگا قرآن پاک میں حضرت کعب بن مالک کا عبرت انگیز واقعہ ہمیشہ کے لیے سبق ہے کہ بندہ سب کچھ سہے ہر آزمائش برداشت کرے لیکن خدا کے در سے اٹھنے کا تصور تک دل میں نہ لائے دین کی راہ میں آدمی پر جو کچھ بیتے اور خدا کی طرف سے اس کو جتنا بھی روندا جائے وہ اس کی زندگی کو چمکانے اور اس کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے یہ بے عزتی دائمی عزت کا یقیناً راستہ ہے اور جو خدا کے دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرتا ہے اس کو کہیں بھی عزت میسر نہیں آ سکتی اور ہر جگہ ذلیل ہوگا اور زمین و آسمان کی کوئی ایک آنکھ بھی اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتی میں ارشاد ہے اور ان تینوں کو بھی خدا نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا جب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں اور انہوں نے جان لیا کہ خدا سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خود اسی کی پناہ لی جائے تو خدا اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے ان تین بزرگوں سے حضرت کاب بن مالک حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت ہلال بن امیہ مراد ہیں اور ان تینوں کی مثالی توبہ رہتی زندگی تک کے لیے مومنوں کے واسطے مشال راہ ہے حضرت کاب بن مالک جو بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے اور اپنے صاحبزادے کے سہارے چلا کرتے تھے انہوں نے خود اپنی مثالی توبہ کا نصیحت آموز واقعہ اپنے بیٹے سے بیان کیا تھا جو حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو غزوے میں شریک ہونے پر ابھارا کرتے تھے میں بھی ان صحبتوں میں شریک رہتا میں جب بھی آپ کی باتیں سنتا دل میں سوچتا کہ میں ضرور جاؤں گا لیکن واپس جب گھر آتا تو سستی کر جاتا اور سوچتا ابھی بہت وقت ہے میرے پاس سفر کا سامان موجود ہے میں صحت مند ہوں سواری اچھی ہے پھر روانہ ہوتے کیا دیر لگے گی اور بات ٹلتی رہی یہاں تک کہ سارے مجاہدین میدان جنگ میں پہنچ گئے اور میں مدینہ میں بیٹھا ارادہ ہی کرتا رہا اب خبریں آنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے والے ہیں اور ایک دن معلوم ہوا کہ آپ واپس آ گئے اور حزب معمول مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں میں بھی مسجد میں پہنچا یہاں منافقین حضور کی خدمت میں پہنچ رہے تھے اور لمبی چوڑی قسمیں کھا کھا کر اپنے عذرات پیش کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بناوٹی باتیں سن کر ان کے ظاہری عذر قبول کر رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے خدا تمہیں معاف کرے جب میری باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہو تمہیں کس چیز نے روک دیا تھا میں نے دیکھا کہ آپ کی مسکراہٹ میں غصے کے آثار ہیں اور میں نے صاف صاف بات کہہ ڈالی اے خدا کے رسول واقعہ یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہ تھا میں صحت مند تھا خوشحال تھا سواری بھی میرے پاس موجود تھی بس میری سستی اور غفلت نے مجھے اس سعادت سے محروم رکھا میری صاف صاف بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اور انتظار کرو کہ خدا تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ فرمائے میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں آ بیٹھا قبیلے کے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تم نے کوئی بات کیوں نہ بنا دی تم تو ہمیشہ دین کے کاموں میں پیش پیش رہے ہو لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے دو اور ساتھیوں نے بھی اسی طرح سچی بات کہی ہے تو میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے طے کر لیا کہ میں اپنی سچائی پر جمع رہوں گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان فرمایا کہ ہم تینوں سے کوئی بات نہ کرے یہ اعلان ہوتے ہی میرے لیے مدینے کی زمین بالکل بدل گئی اور میں اپنوں میں بے یار و مددگار بالکل اجنبی بن کر رہ گیا کوئی بھی معاشرے میں مجھ سے سلام کلام نہ کرتا ایک دن جب میں بہت زیادہ اکتا گیا اور طبیعت بہت گھبرائی تو اپنے ایک بچپن کے دوست اور چچا بھائی ابو خطادہ کے پاس گیا میں نے جا کر سلام کیا لیکن اس خدا کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا میں نے پوچھا ابو خطادہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ کیا مجھے خدا اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہے وہ خاموش رہے میں نے پھر پوچھا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو بس انہوں نے اتنا کہا خدا اور خدا کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور میں اپنے غم لیے واپس آ گیا انہی دنوں بازار میں شام کے ایک تاجر نے مجھے شاہ غستان کا ایک تھت دیا عیسائیوں کے اس بادشاہ نے لکھا تھا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تم پر بہت ہی ستم توڑ رہے ہیں تم کوئی ذلیل آدمی تو ہو نہیں تمہاری قدر ہم جانتے ہیں تم ہمارے پاس آؤ ہم تمہارے مرتبے کے لائق سلوک کریں گے خط دیکھتے ہی میری زبان سے نکلا یہ ایک اور مصیبت نازل ہوئی اور اسی وقت میں خط کو چولہے میں جھونک دیا چالیس دن اس حالت پر گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرستادہ نبی کا یہ حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ میں نے پوچھا طلاق دے دوں جواب ملا نہیں بس الگ رہو اور میں نے اپنی بیوی کو میں کے روانہ کر دیا اور اس خدا کی بندی سے کہہ دیا کہ اب تم بھی خدا کے فیصلے کا انتظار کرتی رہو پچاسویں دن میں فجر کی نماز کے بعد اپنی جان سے بیزار نہایتی مایوس اور غم زدہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آئیک کسی نے پکار کر کہا کہ آپ مبارک ہو یہ سنتے ہی میں سمجھ گیا اور اپنے خدا کے حضور سجدے میں گر پڑا پھر تو لوگوں کا تانتا بن گیا فوج در فوج میرے پاس مبارکباد دینے کے لیے لوگ آنے لگے میں اٹھا اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مبارک ہو یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے میں نے کہا حضور یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے فرمایا خدا کی طرف سے اور سورہ توبہ کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہ کیجیے زندگی کا حال کسی کو معلوم نہیں کب محلت عمل ختم ہو جائے کچھ خبر نہیں کہ اگلا لمحہ زندگی کا لمحہ ہے یا موت کا ہر وقت انجام کا دھیان رکھیے اور توبہ و استغفار کے ذریعے خلب و روح اور ذہن و زبان کو گناہوں سے دھوتے رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خدا رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں خدا کی طرف پلٹ آئے اور دن میں وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو خدا کے ہاتھ پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے گناہگار بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے اگر بندے نے کسی وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر لیا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رحیم و غفور خدا کی طرف دوڑے اور ذرا تاخیر نہ کرے یہ گناہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے اور شیطان ہر وقت انسان کی گھات میں لگا ہوا ہے اور وہ اس کو گمراہ کرنے کی فکر سے کسی وقت بھی بے فکر نہیں ہے نہایت سچے دل سے خلوص کے ساتھ توبہ کیجیے جو آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے اور توبہ کے بعد آپ ایک دوسرے ہی انسان نظر آئیں خدا تعالیٰ کا فرمان ہے اے مومنو خدا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اسی دن خدا اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا کر اس کے ساتھ ہو لیے ہیں رسوانہ کرے گا یعنی ایسی توبہ کیجیے کہ پھر قلب و ذہن کے کسی گوشے میں بھی گناہوں کی طرف پلٹنے کا کوئی شائبہ باقی نہ رہ جائے ایسی توبہ کے تین یا چار اجزاء ہیں اگر گناہ کا تعلق خدا کے حق سے ہے تو توبہ کو تین اجزاء ہیں انسان واقعی اپنے گناہوں کے احساس سے شرمسار ہو آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم رکھے اور اپنی زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے میں پورے انہماق اور فکر کے ساتھ سرگرم ہو جائے اور اگر اس نے کسی بندے کی حق تلفی کی ہے تو توبہ کا جزیہ یہ ہے کہ بندے کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کرائے یہی وہ توبہ ہے جس سے واقعی انسان گناہوں سے دھل جاتا ہے اس کا ایک ایک گناہ اس کی روح سے ٹپک کر گر جاتا ہے اور وہ عامل اور وہ اعمال صالحہ سے سنور کر آراستہ زندگی کے ساتھ خدا کے حضور پہنچتا ہے اور خدا اس کو اپنی جنت میں ٹھکانہ بخشتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایک سیاہ داخ پڑ جاتا ہے اب اگر وہ گناہ سے باز آ جائے اپنے گناہوں کے احساس سے نادم ہو کر بخشش کا طالبگار ہوگا اور خدا کی طرف پلٹ کر گناہ سے بچنے کا عزم مصمم کرے تو خدا اس کے قلب کو دلا بخش دیتا ہے اور اگر وہ پھر گناہ کر بیٹھے تو داغ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر خدا نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے ہرگز نہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے قلوب پر ان کے برے کرتوتوں کا زنگ چڑھ گیا ہے اپنی توبہ پر قائم رہنے کا پختہ عزم کیجیے اور شب و روز دھیان رکھیے کہ خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کے خلاف کوئی حرکت نہ ہونے پائے اور اپنی روز افزوں پاکیزگی اور اصلاح حال سے اپنے عزم کا اندازہ کرتے رہیے اور اگر اپنی ساری کوششوں کے باوجود بھی آپ پھسل جائیں اور پھر کوئی خطا کر بیٹھیں تب بھی مایوس ہرگز نہ ہوں بلکہ پھر خدا کے دامن مغفرت میں پناہ تلاش کیجئے اور خدا کے حضور گڑائیے کہ پروردگار میں بہت کمزور ہوں لیکن تو مجھے اپنے در سے ذلت کے ساتھ نہ نکال اس لیے کہ میرے لیے تیرے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے جہاں جا کر میں پناہ لوں حضرت شیخ سعدی نے فرمایا ہے الہی ذلت مرا از درم کہ ندارم در دیگرم اور حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ کی یہ ربائی بھی بہت ہی خوب ہے باز آ باز آ ہر آن چے ہستی باز آ گر کافرو کبر و بت پرستی باز آ ای درگہے ماں در نومیدی نومید صد بار اگر توبہ شکستی باز آ پلٹ آ خدا کی طرف پلٹ آ تو جو کچھ اور جیسا کچھ بھی ہے خدا کی طرف پلٹ آ اگر تو کافر آتش پرست پرست اور بت ہے تب بھی خدا کی پلٹ آ ہمارا یہ دربار مایوسی اور ناامیدی کا دربار نہیں ہے اگر تو نے سو بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے تب بھی پلٹا خدا کو سب سے زیادہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے وہ بندے کی توبہ ہے توبہ کے معنی ہے پلٹنا رجوع ہونا بندہ جب فکر و جذبات کی گمراہی میں مبتلا ہو کر گناہوں کے دلدل میں پھنستا ہے تو وہ خدا سے بچھڑ جاتا ہے اور بہت دور جا پڑتا ہے گویا کہ خدا سے وہ گم ہو گیا اور جب وہ پھر پلٹتا ہے اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یوں سمجھیے کہ گویا خدا کو اپنا گم شدہ بندہ پھر مل گیا اور اسی پوری کیفیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بلیغ تمثیل میں یوں بیان فرمایا ہے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب و گیا صحرا میں گم ہو گیا ہو اور اس شخص کا کھانے پینے کا سامان بھی اسی گم ہونے والے اونٹ پر لدا ہوا ہو اور وہ شخص چاروں طرف اس لق و دخ صحرا میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مایوس ہو چکا ہو پھر وہ زندگی سے بے آس ہو کر کسی درخت کے نیچے موت کے انتظار میں لیٹ رہا ہو ٹھیک اسی حالت میں وہ اپنے اونٹ کو سارے سامان سے لدا ہوا اپنے پاس کھڑا دیکھے تو تصور تو کرو اس کو کیسی کچھ خوشی ہوگی تمہارا پروردگار اس شخص سے بھی کہیں زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی بھٹکا ہوا بندہ اس کی طرف پھر پلٹتا ہے اور گمرہی کے بعد پھر وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتا ہے ایک اور موقع پر آپ نے اسی حقیقت کو ایک اور تمثیل میں واضح فرمایا ہے جو نہایت ہی اثر انگیز ہے ایک موقع پر کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ چھوٹ گیا تھا وہ مامتا کی ماری ایسی بے قرار تھی کہ جس چھوٹے بچے کو لیتی اپنی چھاتی سے لگا کر دودھ پلانے لگتی اس عورت کا یہ حال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھ آگ میں پھینک دے گی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خود پھینکنا تو درکنار وہ اگر گرتا ہو تو یہ جان کی بازی لگا کر اس کو بچائے گی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا خدا اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحیم اور مہربان ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے توبہ استغفار برابر کرتے رہیے صبح سے شام تک انسان سے نامعلوم کتنی خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور بعض اوقات خود انسان کو اس کا شعور نہیں ہو پاتا یہ نہ سوچئے کہ کوئی بڑا گناہ ہو جانے پر ہی توبہ کی ضرورت ہے انسان ہر وقت توبہ و استغفار کا محتاج ہے اور قدم قدم پر اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر ستر بار اور سو سو بار توبہ و استغفار فرماتے تھے جو گناہ گار توبہ کر کے اپنی زندگی کو سدھار لے اس کو کبھی حقیر نہ سمجھیے حضرت عمران بل الحسین دور رسالت کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینا کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جو بدکاری کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھی کہنے لگی یا رسول اللہ کی سزا کی مستحق ہوں مجھ پر شرعی حد قائم فرمائیے اور مجھے سزا دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ولی کو بلایا اور اس سے کہا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو اور جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو میرے پاس لے کر آنا ولادت کے بعد جب وہ عورت آئی تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے کپڑے اس کے جسم پر باندھ دیے جائیں تاکہ سنسار ہوتے وقت کھل نہ جائیں اور بے پردگی نہ ہو پھر اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا اور وہ سنسار کر دی گئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو بدکاری کر چکی ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ اگر اس کی توبہ مدینے کے ستر آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے تم نے اس سے افضل کسی کو دیکھا ہے جس نے اپنی جان خدا کے حضور پیش کر دی سید الاستغفار کا اہتمام کیجیے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے حضرت شداد بن اوس کو بتایا کہ سید الاستغفار یعنی سب سے عمدہ دعا یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما سنات ابو لک بنعمتک لیا وہ ابو بزمبی خدایا تو میرا پروردگار ہے تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے تجھ سے بندگی اور اطاعت کا جو عہد و پیمان باندھا ہے اس پر اپنے بس بھر قائم رہوں گا اور جو گناہ بھی مجھ سے سرزد ہوئے ان کے نتائج بس سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ گاہ کا طالب ہوں تو نے مجھے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں گنہ گار ہوں بس اے میرے رب میرے جرم کو معاف فرما دے تیرے سوا میرے گناہوں کو اور کون معاف کرنے والا ہے